وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من وعذاب أليم بما كانوا يكفرون اور ایسے لوگوں سے بالکل اے نبی کنارہ کش رہی ہے جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب یعنی کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب سامعین نبی سایت کی تفصیل سماعت کیجیے دین کو کھیل تماشا سمجھنے والوں کا انجام بد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اے نبی چھوڑ دیجیے جنہوں نے دین کو ایک کھلونا بنا رکھا ہے کیونکہ وہ عذاب عظیم کی طرف جا رہے ہیں اسی لیے فرمایا کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے نصیحت و عبرت دلائیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں ڈرائیے تاکہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک نہ کر دیے جائیں دحاق رحمہ اللہ تبسل کو تسلم کے معنی میں لیتے تھے یعنی سونپ نہ دیے جائیں ابن عباس صدی اللہ عنہ کہتے ہیں تاکہ رسوانہ ہو جائیں قطع رحمہ اللہ کہتے ہیں تاکہ روک نہ رکھے جائیں اور مرہ اور ابن زید مواخذے کے معنی میں لیتے ہیں یہ تمام اقوال عبارات تقریباً ہم معنی ہیں حاصل یہ ہے کہ ہلاکت کے لیے چھوڑ دینا اور خیر سے روک لینا اور حصول مطلوب سے باز رہنا جیسا کہ فرمایا کل نفس بما کسبت رہینا یعنی ہر شخص اپنے اعمال میں رکا ہوا ہے سوائے داہنے ہاتھ والوں کے اور اللہ کا فرمان لئی صلاح ولی ولا شفیع یعنی نہ ان کا کوئی ولی ہوگا نہ شفیہ جیسے فرمایا من قبل یوم ولا ولا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ سودے بازی ہے نہ دوستی و محبت نہ سفارش و شفاعت کافر ہی پورے ظالم ہیں اور اللہ کا فرمان وہ لا یؤخذ منها یعنی اپنے گناہ کے بدلے میں وہ اپنی ساری دنیا جہان بھی فدیہ یا بدلے میں دے ڈالیں تو نہ قبول ہوگی جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الدین کفر و میں تو ہم کفار الیا یعنی جو لوگ کفر پر رہے اور کفر ہی پر مرے وہ اگر زمین بھر قیامت کے دن سونا بھی دے ڈالیں تو ناممکن ہے کہ قبول کر کے ان کی گلو خلاصی کر دی جائے پس فرمایا الا ابسلو بما اب سلو